السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاۃ صلاحت اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی رسول المین نبی المحمد و علیہ واصحاب ومن و بإحسان احمد يوم علیہ دین بعد نماز کے اختتام پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ کرنا دین کے اندر بدعت ہے نماز سے فارغ ہو گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت وغیرہ پڑھ لینے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے کچھ لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے ہمیں اس پر عجر ملے گا حالانکہ یہ بدعات ہے دین کے اندر میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سجدے شکر ہے یہ نماز ہم نے پڑھی اللہ نے نماز کی توفیق دی تو ہم سجدے شکر ادا کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہر روزے کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا سجدے شکر ادا کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں کوئی بھی نیکی ماں باپ کی خدمت یا صدقات و خیرات یا غریبوں کی مدد تو کیا اس کے بعد سردے شکر ادا کرتے ہیں تو جواب خاموشی میں کوئی جواب ان کے پاس نہیں تو میرے بھائیوں یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے اور جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث اہل سنت اور جماعت یا جنہیں ہم سنی مسلمان کہتے ہیں سنی مسلمان سے مراد حقیقی سنی مسلمان ہمارے یہاں کے یا بر صغیر کے یا کسی بھی ملک کے بدعتی مسلمان مراد رہی ہیں سنی مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو سنت پر قرآن و حدیث پر صلب صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق چلنے والا ہے وہ سنی مسلمان ہے وہ حدیث کہیں نہیں ملتی ہے اور وہ حدیث کہاں ہے وہ حدیث روافظ کے یہاں پائی جاتی ہے روافظ کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس بدعت کے ایجاد کرنے والے کون ہیں روافظ ہیں شیعہ ہیں کیا وہ حدیث ہے موضوع روایت ہے من گڑھت ہے باطر ہے اور یعنی میں نے بتایا کہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں ہیں کسی کے اندر یہ حدیث نہیں پائی جاتی آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی اس حدیث کو پیش کر کے اپنے عمل کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کرے یا کسی آدمی کے سامنے پڑھ دے اور وہ آدمی کہے کہ ہاں یہ تو حدیث ہے تو کرنا چاہیے عمل اس لیے میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں ورنہ وہ حدیث حقیقت میں ہے نہیں تو موضوع ہے منکر ہے من گڑھت حدیث ہے باطل ہے اور سنت اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ ان العبد اذا صلی اللہ کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر سما سجدہ سجتا شکر پھر وہ سجد شکر ادا کرتا ہے فتح بین الحجا و بین الملائکہ تو اللہ ابرامین اس پردے کو دور کر دیتا ہے کھول دیتا ہے جو پردہ بندے اور فرشتوں کے درمیان رہتا ہے پردہ ہٹا دیا گیا فیقول یا ملائکتی تو اللہ کیا کہتا ہے میرے فرشتوں انظروا الى عبدی میرے بندے کی طرف دیکھو ادا فریدتی اس نے میرے فریدے کو ادا کیا وہ اتم عہدی اور میرے عہد اور وعدے کو پورا کیا ثم مسجد علی شکرن پھر اس نے میرے لیے سد شکر ادا کیا علامہ انعام تو علیہ یعنی ہم نے جو انعام کیا اس کے اوپر اس کی وجہ سے سد شکر ادا کرتا ہے یا ملائکتی ما ادا اے میرے فرشتوں اس کا انعام کیا ہونا چاہیے فتقول الملائکہ فرشتے کہتے ہیں یا ربنا رحمتک اے ہمارا رب تیری رحمت رحمت یعنی تو اپنی اس کو بھیج دے یا اپنی رحمت میں اس کو شامل کر لے پھر اللہ پوچھتا کہ اس کے بعد پھر کیا تو کہتے ہیں تمہاری جنت پھر اللہ پوچھتا اس کے بعد کیا تو فرشتے کہتے ہیں یا رب بنا کفا ہو ماں ہم ہو اے ہمارا رب اس کے جو غم ہے تکلیف ہے تو اس کے لیے کافی ہو جا یعنی اس کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کر دے پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا تو جب کوئی خیر باقی نہیں رہ جاتا ہے یعنی فرشتے سارے خیر کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں یعنی ایک لمبی حدیث ہے کہ یعنی یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں تو ایک لمبی حدیث ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روافظ کی ایجاد کردہ حدیث ہے اور کتب سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو لہذا نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ایک سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ دین کے اندر بدعت ہے علماء نے بھی اس کو بدعت قرار دیا ہے شیخ ابن وسیمین نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس کو بدعت قرار دیا ہے اور کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مرافقت یا آپ کی معیت اور اور صحبت چاہیے جنت کے اندر تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آئین نے علیہ کبھی کثرت سجود کہ آپ کثرت سجود سے میری مدد کیجیے تو لوگ کہتے ہیں یہاں کثرت سجود سے مراد وہی ہے یا سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں کثرت سجود سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ علماء نے جو اس کا مطلب بیان کیا شرح کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر مراد کثرت نوافل ہے یعنی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا تحجد پڑھنا قیام اللیل پڑھنا یا اس طریقے سے جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا مراد ہے اور یہ سجدہ چونکہ نماز کے ایک اہم یعنی ایک اہم رکن ہے نماز کا اس لیے سجدہ بول کر کے یہاں پر نماز مراد لیا گیا اور ہوتا ہے یہ شریعت کے اندر کی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے جز بول کر کے شریعت کے اندر کل مراد لیا جاتا ہے ایسا بہت استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر سجدہ بول کر کے کیا ہے جو ہے نماز مراد لیا گیا جیسے آپ مسجد کہتے ہیں تو مسجد میں انسان صرف سجدہ کرنے تھوڑی جاتا ہے بلکہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے حالانکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن مراد وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو سجدہ بول کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز مراد لیا لہذا کثرت سے نوافل کے اہتمام کرنا یہ مراد ہے نہ کہ صرف سجدہ کر لینا لہذا یہ سجدہ کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر بدات ہیں دیکھیے جو سجدے ہوتے ہیں ایک تو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جو نماز کے ارکان ہیں دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدے سو ہے کہ انسان اگر نماز میں کوئی واجب چیز اس سے رہ جائے بھول کر کے چھوٹ جائے تو پھر سجدے سو کرتا ہے جو کہ دو سجدہ ہوتا ہے تیسری چیز کیا سجدے شکر ہاں تیسری چیز سجدے شکر ہے سجد شکر یہ ہے کہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے نئی نعمت یا کوئی تکلیف اور پریشانی دور ہوئی تو شکرانے کے طور پر ایک سجدہ کرنا اور اس سجدے کے لیے نہ سلام ہے نہ اللہ اکبر کہنا ہے نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے کوئی ضرور شرط نہیں ہے یہ اور نہ ہی وضو کا ہونا شرط ہے اس کے لیے سجد شکر کے لیے جیسا کہ علماء نے بیان کیا تو یہ سجد شکر ہوتا ہے اور سجدے شکر کا باقاعدہ ثبوت ہے جب آپ کو بدر کے اندر فتح کی بشارت دی گئی تو آپ نے سرد شکر ادا کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل امن کے اسلام لانے کے تعلق سے جو ہمارے نبی کو خط لکھا اور ہمارے نبی کو خط پہنچا تو آپ نے سرد شکر ادا کیا اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے قتل کی خبر جب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سرد شکر ادا کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ نے ایک خارجی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خارجی جو سدیا یعنی جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے اور وہ جب وہ خوارج کے مقتولین میں ملا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لیے سرد شکر ادا کیا کہ وہ ہمارے مقتولین میں سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں سے جو خوارج کے ساتھ تھے اور یہ نشانی آپ نے خوارج کی بتائی تھی اس آدمی کی تو انہوں نے سرد شکر ادا کیا تو اس طریقے سے سرد شکر جو ہے یہ ثابت ہے اور کابر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے سد شکر ادا کیا تو یہ سد شکر ان مقامات پر انسان کرتا ہے کوئی انسان جیل میں گیا اور جیل سے نکلا اللہ کے لیے اس نے سد شکر ادا کیا یا کسی کو اطلاع ملی کہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ تکلیف دور ہوئی مصیبت اور پریشانی دور ہوئی تو وہاں پر انسان سد شکر ادا کرتا ہے جی ہاں تو یہ یہ سجدے شکر ہوتا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے سجد تلاوت یعنی چوتھا سجدہ جو اسلام کے اندر ہے کہ انسان تلاوت کرتا ہے قرآن کی اور جب ان آیتوں سے گزرتا ہے جہاں پر سجد تلاوت مصنون ہے تو انسان وہاں سجدہ کرتا ہے یہی چار طرح کے سجدے ہوتے ہیں باقی جو ہے یہ جو سجدہ ہے نمازوں کے بعد بالکل جائز نہیں ہے بدات یا اس طریقے سے کچھ شرکیہ سجدے لوگ کرتے ہیں قبروں پر سجدے پیروں اور فقیروں کے سامنے سجدہ کرنا تو یہ تو حرام اور شرک ہے تو جو جائے سجدے ہیں وہ چار سجدے نماز کے اندر سجدے جو نماز کے ارکان ہیں اس طریقے سے سجدے تلاوت سجدے شہ اور نمبر چار سجدے شکر تو یہ جو سجدہ ہے جو نمازوں کے بعد لوگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر جو ہے بدعت ہے اور یہ کیونکہ عبادت کا دار و مدار وہیں پر ہے کتاب و سنت پر ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے اور اگر یہ چیز جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے آپ نے نمازیں پڑھی لیکن آپ نے نمازوں کے بعد کوئی سجدہ شکر سجدہ نہیں کیا آپ نے کوئی سجدہ آپ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابعین طب تابعین نے نہیں کیا ام کرام نے نہیں کیا تو ایک نئی چیز ہے جو ابھی نئی ایجاد ہوئی ہے دین کے اندر کے لوگ اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں جیسے سر پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے میں نے کہا کہ نئی نویلی بدعت ہے اسی طریقے سے یہ بھی نئی بدعت ہے جو دین کے اندر ایجاد کی گئی ہے کہ نمازوں کے بعد اختتام پر سدا کر کے مسجد سے نکلنا جی ہاں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے بھی نمازیں پڑھی لیکن کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اگر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے آپ نے سجدے سجدہ نہیں کیا کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر جو ہے یہ معاملہ بدعت ہے تو شریعت میں کوئی نس اس کے تعلق سے نہیں ہے نہ کسی کا کوئی عمل ہے ایک دم نئی بدعت ہے جو لوگ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے چند لوگوں کی یہاں چیز پائی جاتی ہے تو یہ بدعت ہے اللہ ابرامین ہم سب کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے سنت ہمارے لیے کافی ہے بدعت یہ جہنم کی راہ ہے دلالت اور گمراہی ہے اس لیے بدعت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صحاب اجمعین وزراکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ